جہاد کے خلاف رسالے نکالے گئے مجاہدین کے خلاف پمفلٹ شائع کیے گئے مجاہدین کے بارے میں دوسری زبان استعمال کی گئی لیکن ہم نے اس سے بہت پہلے اہل کراچی سے عرض کر دیا تھا کہ جہاد کا میدان آسان میدان نہیں ہے جہاد کا رستہ آسان رستہ نہیں ہے جہاد کی منزل اگرچہ بہت سہانی ہے مگر اس کا راستہ کانٹوں بھرا ہے اس لیے ہوشیار رہنا بہت ساری زبانیں اٹھیں گی بہت سارے قلم چلیں گے بہت سارے پمفلٹ شائع ہوں گے بہت ساری تحریریں سامنے آئیں گی بہت سارے الزامات وجود میں آئیں گے لیکن ڈٹے رہنا اور کسی چیز کی طرف اپنی نظر نہ لے جانا الحمدللہ پمفلٹوں پر غبار بیٹھ گیا جھوٹ لکھنے والے قلم ٹوٹ گئے اور پرو والی زبانیں مڑ گئیں اللہ کے فضل سے جہاد زندہ تھا جہاد زندہ ہے جہاد قیامت تک زندہ رہے گا جہاد دین کے آسمان کی وہ بلندی ہے جس کی طرف تھوکنے والوں کا تھوک خود ان کے منہ پر گرتا ہے جہاد کے خلاف کھڑے ہونے والے صرف مجاہدین کو نہیں ستاتے رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں اور یاد رکھنا میرے رب کے ساتھ جو بھی ٹکرایا ہے وہ بچا نہیں ہے وہ پاش پاش ہو چکا ہے دیکھو جہاد اسی طرح مسکرا رہا ہے دیکھو جہاد اسی طرح انداز کے ساتھ لگا رہا ہے دیکھو نوجوانوں کی ٹولیاں اسی طرح فدائی حملے کر رہی ہے دیکھو میری ماں ابھی تک اپنے بچے جہاد کے لیے وقف کر رہی ہے دیکھو میری بہنیں اپنے بھائیوں کو جہاد کی لوریاں سنا رہی ہے دشمنا کے چاند کی طرح چمک رہا ہے